بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريب لا يسمن ولا يغني من جوع بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے اس روز بہت سے منہ والے زلیل ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے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 اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے وہاں سخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آب خورے کرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إن إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر داروغہ نہیں ہو ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے